ہر مسلمان کے لیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی دعا یہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ذریعے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صنعت صحیح اور انہوں نے ایک اور صنعت سے اس روایت میں یہ الفاظ بھی ذکر فرمائے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی یا سب مومنین کے لیے عام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین ترجمہ پس ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں یعنی یہ دعا اور اس کی تاثیر ہر مسلمان کے لیے ہے والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین